اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی